العظيم صورت الانشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی پچیس آیتوں پر مشتمل یہ سورت انہی مضامین کو بیان کرتی ہے جو اس سے پہلے تین صورتوں کے اندر بیان ہو چکے ہیں اس صورت کی اکیسویں آیت آیت سجدہ کہلاتی ہے قرآن کریم میں جو چودہ مقامات ایسے ہیں جن کی تلاوت پر پڑھنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی سجدہ لازم ہوتا ہے انہیں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کی اب تلاوت کی گئی قاری اور سامع دونوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے جو باتیں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ صورت التکبیر میں صورت الانفطار میں بیان کی گئی ہیں وہی باتیں اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ادس سما ان شقت جب آسمان پھٹ پڑے گا وہ ادینت یورب دیا و اور وہ اپنے پروردگار کی حکم کو سن کر اس کے مطابق عمل کرے گا اور اس پر حق ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور جس وقت زمین پھیلائی جائے گی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ زمین باہر ڈال دے گی اور اپنے پروردگار کے لیے متی اور فرما بردار ہو جائے گی اور اس کا حق ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے اس دن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو جہد اور عمل میں لگا ہوا ہے اس میں لگا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہو جائے جب انسان کو اس کے اعمال کے انجام کا پتہ چلے گا جو شخص مخالفت میں لگا ہوا ہے نبی کی وہ مخالفت میں رہے گا بلاخر اللہ کا سامنا اس کو کرنا ہوگا اور جو شخص موافقت میں لگا ہوا ہے اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اطاعت کرتا رہے گا بالآخر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا جو عمل بھی وہ کرے گا اپنے عمل کو پہنچے گا ان کا دکھن کا ہن فملاقی بس اس کو اپنے اعمال کو پا لے گا اس کو قیامت کے دن جیسے آگے ایک چھوٹی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور سراحت کے ساتھ فرمایا کہ فمن فمن عمل مسقال ضرورت خیرن یع ومن عمل مثقال ضرورت شرن یار جو کوئی ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اس کو پائے گا اور جو کوئی ذرے کے برابر برائی کرے گا تو اس کو پائے گا یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں تم کچھ بھی کرو اس کو تم پاؤ گے اور موت سامنے آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا اے محمد آپ جب تک دنیا میں جینا چاہیں جئیں بالآخر موت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ جس چیز سے محبت کرنا چاہیں کریں بالآخر اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ جو عمل کرنا چاہیں کریں اور وہ عمل آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو بہرحال وہ عمل سے ملاقات کرنا پڑے گا یعنی ملاقات وہ عمل آپ کے سامنے رہے گا قیامت کے دن جب یہ بات ہے تو اما من یا کتاب ہو بھی امین ہی فصو فیوحا سب و حساب سیرا جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب بہت سہل اور آسان ہوگا اوین قلب و الا اہلی ہی مسرورہ اعمال نامہ ملنے کے ساتھ ہی چونکہ اس کو پتہ چل جائے گا یقین ہو جائے گا کہ میرا تو کام بن گیا اور جو خطرات تھے جو خدشات تھے جو ڈر لگا ہوا تھا وہ سب ختم ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں دے دیا اور سیدھے ہاتھ میں دیا جانا ہی علامت ہے اس شخص کی کامیابی اور اس شخص کی اللہ کے عذاب اور اس کے پکڑ سے بچ جانے کی تو وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں میں جائے گا اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا اپنے دوستوں کی طرف بھاگے گا سب کی طرف خوشی خوشی جائے گا اور سب سے کہے گا کہ یہ دیکھو میرا امان نامہ سیدھے ہاتھ میں ملا ہے میرا تو کام بن گیا میرا تو مسئلہ حل ہو گیا تو خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے گا اس کے اما من کتاب ابو ورا ظہری جس کا اعمال نامہ پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فصو فیل سبورا ویسلا سعیرا تو وہ شخص بہت اپنے آپ پر ملامت کرے گا اور وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا ان نبو کا نفی اہل ہی مسرورا یہ شخص دنیا میں اپنے لوگوں میں مست و مگن رہا کرتا تھا اور انبیاء کی دعوت کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا ان نبو ون اللہ اس کا خیال یہ تھا کہ قیامت قائم ہونے والی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا بھی نہیں ہے بلا ان بہو کا نبی بصیرہ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا وہ جو کچھ ضد کر رہا تھا غلط بیانی کر رہا تھا انبیاء کو جھٹلا رہا تھا اللہ تعالیٰ سب اس کو دیکھ رہا تھا فلا اقسم بالشفق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیل لی وسق اور رات کی اور وہ جو کچھ ڈھانک لیتی ہے والقمر اذا عیدت تسک اور چاند کی قسم جب وہ کامل ہو جائے شروع مہینے سے چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر وہ بدر کامل بن جاتا ہے چودہویں رات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہو فما لہم لا یؤمنون لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے حالانکہ جو جو بات انبیاء ان کے سامنے رکھ رہے ہیں صاف ہے واضح ہے ہر شخص کی سمجھ کے مطابق ہے قبول نہ کرنا تعجب کی بات ہے قبول کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ قبول کر لینا تو ہر عقل مند کو چاہیے اور کوئی آدمی صاحب سمجھ ہو کے بھی نہیں مانتا ہے تو یہ زیادہ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتا ہے وَإِذَا قُدِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ سجدے میں گر گئے کیونکہ مشابہت نہ ہو جائے مخالفین مشرقین اور جھٹلانے والوں کے ساتھ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مقذبین اور جھٹلانے والے قرآن سن کے سجدہ نہیں کرتے تو نبی نے فوراً سجدہ کیا جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے وہاں مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ سجدہ کریں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چودہ مقامات قرآن میں ایسے ہیں جس کو پڑھ کر یا سن کر سجدہ کرنا چاہیے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پندرہ مقامات ہیں صورت الحج میں دو سجدے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی سجدہ کرنا چاہیے بہرحال یہ مقامات ہیں جس کی نشاندہی قرآن میں کر دی جاتی ہے اس موقع پر سجدہ کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اگر اس وقت نہ کر سکے فوراً تو بعد میں کسی وقت بہرحال اس کی قضا کرنا اور اس کو ادا کرنا ان کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا ہے بل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے بشارت خوشی کی خبر سنانے کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی بری خبر کے مبالغے کے واسطے بھی اس کو بشارت کہا جاتا ہے اس لیے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بشر ہم بے علیم ان لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی تحدید اور خفگی اور ناراضگی میں مبالغے کا طریقہ ہے الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں جس میں وہ <coughs> راحت اور آرام کے ساتھ رہیں گے پوری صورت کا حاصل مشرقین کو اور مقذبین کو اور جھٹلانے والوں کو متوجہ کرنا ہے متنوع کرنا ہے کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کا اور ایمان نہ لانے کا نقصان تم کو اٹھانا ہے جو کچھ اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں اور جو کچھ قرآن قریب میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ آدمی اس کو سنے تو قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے اور ایمان لائے اعمال صالحہ میں لگ جائے جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کریں گے ان کا انجام بھلا ہوگا اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کیا جائے گا اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا انجام برا ہوگا پھر وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کے مستحق ہو کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اچھی طرح سمجھیں اس پر یقین کامل رکھیں اور اسے دل سے قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ